حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر جب کوئی حد لازم آ رہی ہو یا کسی کا وارث بن رہا ہو تو جس نسبت سے آزاد ہو چکا ہو اسی حساب سے حد لاگو ہوگی یا وراثت کا حصہ پائے گا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو وہیب نے بسند ایوب اکرمہ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد بن زید اور اسماعیل نے بواسطہ ایوب اکرما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا ہے جبکہ اسماعیل بن علیہ نے اسے اکرما کا قول بنایا ہے جبکہ اسماعیل بن علیہ نے اسے اکرما کا قول بنایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بیاسی